على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز کے کرام اللہ تبارک تعالی نے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ اپنی محبوب ہستی اور پسندیدہ ہستی جو بنائی سرور کون دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے کلیمے میں وقتی جو پیغمبر آئے ان کا نام تو جوڑتا رہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ وقتی طور پر تھا لیکن پہلے اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے کلیمے میں جس ذات گرامی کے نام کو جوڑا وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابھی یہ دنیا بنی نہیں تھی اسی وقت اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کے نام کو جوڑ لیا آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو ڈالا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کلی طیبہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ نہ ابھی دنیا بنی نہ پیغمبر آئے نہ قومیں آئی نہ سوالات نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رہا لیکن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا یہ وہ ذات گرامی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا اڈو کان البحر مدا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد ان تنفد فدا ربی ولو جئنا بمثله مددا اللہ نے اپنے تعریف کے بارے میں ہم کے بارے میں کہا کہ دنیا کی تمام لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام بانیوں کو روشنائی ان بنا دیا جائے اور جتنے مخلوقات ہیں ان کو اللہ کی حمد لکھنے کے لیے لگا دیں تو قلم بنتے بنتے درخت ختم ہو جائیں گے روشنائی بنتے بنتے دنیا کا تمام پانی خشک ہو جائے گا اور تمام لکھنے والے اپنے وجود کو مٹا بیٹھیں گے تو اسی طریقے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے کے لیے تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پانی کو روشنی بنا دیا جائے ان بنا دیا جائے اور دنیا کی تمام مخلوقات کو آخا کی گوئی کے لیے اور آپ کی تعریف اور توصیف کے لیے معمور کر دیا جائے قلم گھس جائیں گے اور پانی خشک ہو جائے گا اور جس کی تعریف ختم نہیں ہوگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے پوچھے کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو کہہ دینا جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو قرار دیا آسمان کو چھت بنایا سمندروں کو روانی دی اور سورج کو تابانی دی چاند میں چمک دی ستاروں میں دمک دی پھولوں میں مہک دی اس کے صدقے میں یہ ہوا وہ ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو کہہ دینا جن کے لیے اس بزم کو سجایا گیا پیغمبروں کو مرسلین کو نبیوں کو یہ کے بعد دیگر جن کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھیجا گیا اور جن کی آمد کے بعد بی بی آمینہ نے کہا ایسا در یتیم میں نے نہیں دیکھا اور خاندان قریش نے اہل عرب نے کہا ایسا چمکتا مہکتا ستارہ ہم نے نہیں دیکھا تو خالق کائنات نے کہا ہم نے اپنی مخلوق میں ایسا در یتیم نہ بھیجا ہے نہ بھیجیں گے یہ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسا علیہ صلاح وسلام پانی کی ضرورت ہوئی تو اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا پانی کے چشمے نکلے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو لاٹھی کی بھی ضرورت نہیں آپ کو پتھر کی بھی ضرورت نہیں آپ ایک پورے لشکر کے لیے جب عمدہ پانی کی ضرورت ہو لوٹے میں انگلیاں ڈالے جن کی انگلیوں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوں اور چشمہ سیراب ہو اور چشمے سے سیراب ہو اور سارے لوگ وضو کریں غسل کریں اور لوٹے کا پانی جوں کا توں باقی رہ جائیں ان کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابھی طالب میں جب کافروں نے مشرکوں نے دانے دانے کے لیے محتاج کر دیا قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپا دیا اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ میرے محبوب کے ساتھ کفار اور مشرقین اور آپ کے دشمنان یہ سلوک کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں اہل زمین اگر تجھ پر چارہ پانی دانا غلہ اناج تنگ کر دیتے ہیں تو اہل سما اہل عرش تیرے لیے حوض کوثر بنایا ہے جس نے جس ذات کے لیے حوض کوثر بنایا اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تاریخ کی سرزمین کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا اور کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا حتیٰ کہ آپ اللہ کے دربار میں سر نگو ہوئے اور آپ نے دعائیں کی اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی فرمایا اے محبوب آپ کی پکار زمین میں کوئی سننے والا نہیں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں اور جس اللہ نے جس محبوب کی پکار سن کر شفاعت کا پروانہ دیا الحم دیا ایسی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کا عرش ہواؤں ہواؤں کے اندر ان کا تخت اڑتا تھا عرش کے نیچے چلتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میرے محبوب سلیمان کا تخت عرش کے نیچے چلتا ہے تو میرا محبوب ہے تو ہوگا میں ہوں گا تنہائی ہوگی اور پھر ہم تجھے میراج میں بلا کر جبرائیل کو بھی پیچھے کر دیں گے جس نے میراج میں بلا کر جبرائیل کو پیچھے کر کر اپنی خاص قربت عنایت کی اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ایسے آخا کے امتی ہیں ایسے آخا کے غلام ہیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے دنیا میں جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو اصل جو مقرر ہوتا ہے اور اصل جو مہمان ہوتا ہے اس کو پہلے ہی نہیں پیش کر دیتے پہلے تلاوت کی جاتی ہے ہم پڑی جاتی ہے ناپ پڑی جاتی ہے اور مجمے کو جوڑا جاتا ہے اور پھر مجمے کے اندر توانینیت پیدا کرنے کے لیے کسی مقامی اور میزبان مقرر کو چھوڑا جاتا ہے سارے مرحلے جب گزر جاتے ہیں اور مجمع کے اندر شدید انتظار بڑھتا ہے تب اصل مہمان کو پیش کیا جاتا ہے اس کائنات کی اصل رونق اس کائنات کے اصل مہمان جس سے یہ کائنات منور ہے جس سے یہ کائنات معطر ہے اس کائنات کے بزم کو سجانے کے لیے آدم آئے اس کائنات کے بزم کو معطر کرنے کے لیے سوالات پیغمبر آئے اس کائنات کی آخری کتاب کی تمہید کے لیے توریت نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی صحف ابراہیم نازل ہوئے صحف موسا نازل ہوئے اور کائنات کے بزم کے سجانے کے لیے جس نے لاکھ پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا جس کے لیے اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ان کے نام کو جوڑا اور کہا کہ دیکھو اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے میں رسولہ فقد عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے ان اللہ اللہ رسولہ لان اللہ دنیا کہا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول کو تکلیف یہ پہنچائی کہ ان کے شان میں گستاخی کی ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے نبی کی ذات گرامی کو تکلیف ہوئی نبی کے دل کو ٹھیس پہنچی اللہ نے کہا انہوں نے ان کو نہیں بلکہ مجھ کو تکلیف پہنچائی اور جس کے تکلیف پہنچانے کو اور جس سے محبت کرنے کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا اور جن کو تکلیف پہنچانے کو اللہ نے اپنی تکلیف قرار دی اس ذات گرامی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور جس کی جیسو کی قسم اللہ نے کھائی جس کے چہرے کو اللہ نے قسم کھائی وہ کہہ کر جس کے رات کی قسم کھائی و لئی کہہ کر اور جس کے دن کی قسم کھائی وہ شمسی وزا کہہ کر اور جس کی رات کی تاریخ کی جس کے گیسوں کی کالا پن سے سیاہی کی بھیت مانگتی ہے اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرا ایک اور صحابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہریرا آسمان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے ابو ہریرا میری طرف بھی دیکھ رہا ہے آخا پوچھتے ہیں ابو ہریرا کیا دیکھ رہے ہو فرماتے ہیں آخا آسمان کے چاند کی تابانی اور اس کی چمک اور دمک کو اور آپ کے چہرے انور کی نورانیت کو دیکھ رہا ہوں آخا پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا پایا تو جس کی ذات کے بارے میں کہا آخا آپ کا چہرہ تو بالکل صاف اور منور اور معتر ہے میں نے چاند کے اندر تو پرچھائیاں دیکھی سیاہی دیکھی جس کے چہرے کے اندر سیاہی نہ ہو پرچھائیاں نہ ہو جس کو ابو ہریرا نے کہا کہ یہ چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے اس ذات گرامی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں حسن کے تلاش کرنے والے کوئی پھولوں میں حسن تلاش کرتا ہے کوئی ستاروں میں چمک تلاش کرتا ہے کوئی زمین و آسمان کی قلابازیاں لگا کر سیر و تفریح کر کر حسن کو تلاش کرتا ہے کوئی غاروں میں جاتا ہے کوئی پہاڑوں میں جاتا ہے کوئی سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے کوئی آسمان کی شگاف بلندیوں میں جاتا ہے دنیا میں حسن اللہ کی قدرت کے نمونے بکھرے ہوئے ہیں پھل میں ملے گا موتی میں ملے گا پھول میں ملے گا پہاڑوں میں ملے گا شجر میں ملے گا حجر میں ملے گا پرندوں کے حسین پروں کے اندر ملے گا آپ کو زمین و آسمان کے اندر جو بکھرا ہوا حسن ہے اس حسن کو اگر سمیٹا جائے اس ذات گرامی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ موتیوں کی چمک دیکھنا چاہیں محبوب کے پیشانی کے پسینے کے قطروں میں مل جائے گی چاند کی چمک دیکھنا چاہے محبوب کے چہرے میں مل جائے گی سورت کی تابانی دیکھنا چاہے محبوب کے جلال میں مل جائے گی سمندر کی روانی دیکھنا چاہے محبوب کی چال چلن میں مل جائے گی رات کا سناٹا دیکھنا چاہے محبوب کے تحجد میں مل جائے گی آسمان کا قرار دیکھنا چاہے دشمنوں کے ایزاؤں کے سامنے آپ کے سبر کے اندر مل جائے گا آپ آپ کے بھڑکتے شولے دیکھنا چاہے محبوب کو بدر اور ہنین اور تبوک کے اندر آپ کے فوجیوں کے سپہ سالار جو تھے اس منظر کو دیکھ لیں کائنات کے بکرے ہوئے حسن کو اور بکری ہی ہوئی خوبصورتی کو اگر سمیٹا جائے تو اس کا نام پڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ حسن نہیں دیکھ سکتے ہندوستان کے اندر پھولوں کی لاکھوں قسمیں ہیں آسٹریلیا میں ہیں اور امریکہ میں ہیں ایران میں ہیں افغانستان میں ہیں اگر ساری کائنات کے پھولوں کو نچوڑ دیا جائے اور اس سے جو خوشبو نکلتی ہے اگر وہ خوشبو کو محسوس کرنا چاہے میرے محبوب کے پسینے کے قطرے کو دیکھ لے جس کے پسینے کے قطرے میں دنیا کے تمام پھولوں کی خوشبو نکلے ایسی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ہے وہ ذات گرامی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رسول ار رسولہ اللہ کہ جس نے میرے محبوب کی بات مانی اس نے میری بات مانی آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس کا مذاق بنا لیا گیا ہے آج اس کا ایک جو ہے ٹھٹا بنا لیا ہے نبی کی سیرت کا پہلے لوگ گنا کرتے تھے داڑھی مڈا کر پہلے لوگ گنا کرتے تھے نمازوں کو چھوڑ کر پہلے لوگ گنا کرتے تھے سوت کو لے کر سوت کو دے کر اور گنا کر کر صغیرہ اور کبیرہ روزوں کو چھوڑ کر کلام پاک کی توہین کر کر لیکن حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سیرت طیبہ کا نام لے کر آخا کا نام لے کر آخا کی ذات گرامی کا نام استعمال کر کر مسلمان اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہے ہیں اہشاق کی اتباع کر رہے ہیں کوئی سنی لائن میں چلا گیا کوئی تبلیغی لائن میں چلا گیا کوئی دیوبندی لائن میں چلا گیا کسی نے درود کا وہ مقام دیا کہ توحید کا وہ مقام نہیں کسی نے درود کو اتنا گرایا گویا آقا کی حیثیت اور آقا کی ذات گرامی کوئی رہی نہیں اس طریقے سے آقا کی ذات گرامی کا آج ڈنمارک والا کیا کارٹون بنا رہا ہے آج یہودی آج عیسائی آج انگریز کیا آپ کا ٹھٹا کر رہے ہیں کیا مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شان تھی جس کو اللہ نے آپ کا نام دیا اس نام کو مسلمانوں نے بھلا دیا اس نام کا تذکرہ نہ ممبروں میں ہوتا ہے اس نام کا تذکرہ نہ محرابوں میں ہوتا ہے اس نام کا تذکرہ نہ سیرت کے جلسوں میں ہوتا ہے اس نام کا تذکرہ نہ اصلاح معاشرہ کے بیانات میں ہوتا ہے اللہ نے جہاں بہت سارے نام دیے آپ کا نام نبی الجہاد بھی ہے کہ جہاد والے نبی ہیں نبی الملحمہ لڑائی اور جھگڑا کرنے والے کفر سے برسر پیکار ہونے والے یہ بھی نام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کو نبی کریم کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سے یاد کیا جاتا ہے سید الاولین سے ساخی کوثر سے یاد کیا جاتا ہے اور ساری دنیا یاد کرتی ہے کیا یہ قیامت نہیں ہے کہ نبی کے نام لیے جائیں اور نبی کے زندگی کا جو اصل مقصد تھا اور نبی کی زندگی کا جو اصل مشین تھا کہ نبی جہاد اور نبی الزل جہاد نبی الملحبہ نبی القتال قتال کے معنی آتے ہیں کہ نبی قتال کرنے والے اور نبی کافروں سے جہاد کرنے والے کیا آج ان ناموں کو یاد کیا جاتا ہے لوگ خود دھوکے کے اندر ہیں اور دھوکہ کے اندر دوسروں کو مبتلا کرتے ہیں نبی کی افو کو بیان کر کر نبی کے درگزر کو بیان کر کر نبی کی نرم کلامی کو بیان کر کر یہ کہہ کر کہ نبی معاف کرنے والے تھے نبی نے لا لاتشری والے کو انتم اس کہہ کر مکافران مکہ کو مشرکان مکہ کو آپ نے معافی کے دریا کے اندر ڈبو دیا آپ نے ایک یہودی کو معاف کر دیا آپ نے گالی دینے والے کو معاف کر دیا آپ نے مسجد کے اندر پیشاب کرنے والے کو معاف کر دیا آپ نے منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے ابو جہل کے ساتھ نرم معاملہ کیا آپ نے ابو طالب کے ساتھ نرم معاملہ کیا یہ کہہ کر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لوگوں مسلمانوں اور جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے یہ اللہ کی نبی کی سیرت کے ساتھ ایک قسم کی گستاخی ہے اور ایک قسم کی خیانت ہے یقیناً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جو آپ نے کافروں کے ساتھ معاملہ کیا جو آپ نے مشرکوں کے ساتھ معاملہ کیا جو آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا صرف نبی کی اس سیرت کے پہلو کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں داڑی مڑے کو داڑھی مڈا مت بولو بے نمازی کو بے نمازی مت بولو اللہ کی ہدایت کی دعا کرو کیوں بھائی ابو جہل کے لیے نبی نرم گوشہ اختیار کرتے تھے منافقوں کے سردار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ان کے لیے استغفار کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے لیے آپ نے معافی کا پروانہ دے دیا آپ کے لیے جس عورت یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ان کو آپ نے معاف کر دیا آپ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہیں آپ کے بارے میں ہے کہ آپ حرص کرنے والے ہیں ایمان کی آپ رعوف ہیں آپ رحیم ہیں یقیناً آپ رعوف ہیں یقیناً آپ رحیم ہیں یہ کہہ کر آج داڑی منڈوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے آج بے نمازیوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے ہم مہاراشٹرا کے ممبئی کے ایک پروگرام سے واپس آئے اور آنے کے بعد بارہ ربیع الاول کی تاریخ پڑی ایئرپورٹ سے سیدھے شہر بنگلور کے کچھ ہم نے جلسوں کا معائنہ کیا بڑے بڑے نامور خطیب اور بڑے بڑے اہل عید اہل تخوا جن کے نام کا سکہ آج عالم میں چل رہا ہے آج لگتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے چشم پوشی کی ہے یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی رحمت للعالمین پہ کون نہیں مانتا امریکہ کا کتا مانتا ہے عیسائی مانتا ہے اور عیسائی لوگوں نے یہودی لوگوں نے جب کتاب لکھی سو بڑے آدمی اس کتاب کے اندر اگر وہ چاہتا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو یا حضرت داؤد علیہ السلام کو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ان کے مذہب کے قریبی پیغمبر تھے ایک نمبر پر لا سکتا تھا آپ دیکھیے دنیا کی ہر لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے کہ سو بڑے آدمی لکھنے والا عیسائی اور لکھنے والا یہودی اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر اس نے سرور کونین آخائیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پہلے نمبر پر لکھ کر یہ ثابت کیا کہ آج دنیا مجبور ہے آخا کی تعریف کرنے کے لیے آخا کی تعریف آج یہودی کرتا ہے آخا کی تعریف آج امریکہ کے کتے کرتے ہیں عیسائی کرتے ہیں برطانیہ کے گورے انگریز کرتے ہیں آخا کے ذات گرامی میں کیا عیب ہے جس کو وہ بیان کریں گے کیا بش نے جب اپنے صدارت کے منصب پر فائز تھا اپنے دور حکومت کے اندر اس نے یہی بات کہی ٹونی بلول نے یہی بات کہی اب اوباما بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا محمد صاحب سلم دہشت گرد نہیں ہے ہاں مسلمانوں کے اندر کچھ مسلمان شدت پسند ہیں اور دہشت گرد ہیں ٹیلرسٹ ہیں مجبور ہے وہ مجبور ہے آخا کی تعریف کرنے کے لیے آخا کی تعریف سب کریں گے آپ ایک میلاد کے جلسے میں سیرت کے جلسے میں وہی چیز جس کو کھجور کے تنے نے کیا وہی چیز جس کو حضرت علی نے فرمایا میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو پتھر آپ کو جھک جھک کر السلام وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہا کرتے تھے کس نے آپ کی تعریف نہیں کی آپ کی تعریف جنت کی ہورے کرنے والے آپ کی تعریف جنت کے غلمان کرنے والے آپ کی تعریف آسمان کے پرشتے کرنے والے آپ کی تعریف حاملان عرش کرنے والے آپ کی تعریف چرم پرنگ کرنے والے آپ کی تعریف اپنے تو اپنے پرائے بھی کرنے والے بتائیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آپ نے توحید کا پیغام دیا اور فرمایا یا الناس قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو تم صرف کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے اور تم نے مجھے کیسے پایا تو یہ کفار مکہ یہ مشرقین گالیاں تو دی اور بدوائیں تو دی ابو لہب نے یہ تو کہا تب بند لگا علی جمع تنا تیرا برا ہو کیا نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے لیکن میرے اللہ کی قسم کسی نے آپ کی برائی بیان نہیں کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں آپ گالیاں دینے والے ہیں آپ بدسلوکی کرنے والے ہیں یہ طے شدہ معاملہ ہے یہ طے شدہ معاملہ ہے آپ کے حسن کے جلوے آپ کے سیرت کے جلوے ساری دنیا جانتی ہے آج کمی ہے بات کی کمی ہے کہ مسلمان گفتی ہوتا جا رہا ہے مسلمان آج نماز کی آڑ میں مسلمان آج مدرسے کی آڑ میں مسلمان آج خانخواہ کی آڑ میں مسلمان درس قرآن اور درس حدیث کی آڑ میں یہ میرے جملے کان کھول کر سننا کوئی داڑھی رکھ کر کوئی پیشانی پر نماز کا گھٹا لگا کر کوئی جماعت میں وقت لگا کر کوئی خانخواہ کے اندر ذکر و اسکار کی محفلیں قائم کر کر اصل جو اس اسلام کی روح ہے اسلام کی جان ہے اور نبی کی سیرت ہے اور نبی کی زندگی کا مقصد ہے کیا نبی کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی اپنے حسن کے جلوے بکھیرے کیا نبی کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی تعریف کی جائے کیا نبی کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آپ کے آنکھ کی تعریف کرے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی تعریف کرے آپ کے اخلاق کریمانہ کی تعریف کرے ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے درود کے محتاج تو کیا ان اللہ ملائی قطع ہو یو سلون نبی کوئی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے وہ بات نہیں کہی سلو علیہ وسلم و تسلیمہ اے لوگوں و سلام کا نذرانہ پیش کرو اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ فرش تم تو تم فرشتے بھی اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کے لیے رحمت نازل کرتا ہے نہ آدم کے لیے بات کہی نہ ابراہیم کے لیے بات کہی وہی بات گھٹا گھٹا کر وقت پاس کر کر لوگوں کو آج بزدل بنایا جا رہا ہے جذبہ جہاد سے دور کیا جا رہا ہے جذبہ جہاد کے بغیر نہ نماز کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے جذبہ جہاد کے بغیر نہ روزے کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے جذبہ جہاد کے بغیر نہ ان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے جذبہ جہاد کے بغیر نہ تلاوت میں حلاوت پیدا ہوتی ہے جذبہ جہاد کے بغیر نہ ذکر کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اس روح کو نکال کر آپ نمازیں پڑھتے رہیں داڑھی بڑی کرتے رہیں اصل ہماری زندگی کا مقصد اے لائے کلیمت اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا خون ہماری جان ہمارا مال ہماری آل ہماری اولاد ہماری ملکیت اور ہماری دنیا جو ہے قربان ہے اللہ کے دین کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لیکن آج کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے آپ رحمت للعالمین تھے آپ نے طائب والوں کو معاف کیا آپ نے شیب ابی طالب والوں کو معاف کیا آپ نے ابو جہل کو معاف کیا آپ نے ابو لہب کے بارے میں یہ کہا آپ نے ادبا کے بارے میں یہ کہا کہہ کر جو جذبہ جہاد ہونے والا تھا بیدار اس کو بھی آج یہ مقررین یہ جو ہے برباد کر رہے ہیں دیکھیے حضرات علاج کے مختلف شعبے ہوتے ہیں جیسے کہ آیورویدک علاج ہوتا ہے ہومیوپیتھک علاج ہوتا ہے یونانی علاج ہوتا ہے انگریزی سرجری ہوتی ہے جب ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں کہے کہ تمہارے دل کے وال بلاک ہو چکے ہیں تمہارا برین ٹیومر ہو چکا ہے تمہیں بڑا مرض آ چکا ہے تمہاری سرجری کرنے کی ضرورت ہے اور تمہیں بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے بڑا آپریشن کرنے کے بجائے وہ حکیم کے دواخانے میں جائے اور جا کر کہے کوئی مجھے کشتا دے دو کوئی میٹھا شربت دے دو اور کوئی مجھے میٹھا حلوا دے دو ایک آدمی نے کہا بے وقوف تو تو بڑی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور سرجن نے تیرے لیے لکھ دیا تھا کہ تیرا آپریشن ہونا لازمی ہے ورنہ تیری موت یقینی ہے اس وقت ایک اسٹیج قائم کرے اور قائم کرنے کے بعد وہ یوں کہے کہ دیکھو حکیم اللہ کی مخلوق ہے ڈاکٹر اللہ کی مخلوق ہے ڈاکٹر کی جو دوائیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں حکیم کے جو حلوے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ کہہ کر حکیم کی حکمت کی تعریف میں لگ جائے اور حلووں کی تعریف میں لگ جائے اور کہے کہ یہ ڈاکٹر بے وقوف ہے ہڈیوں کو توڑتا ہے چمڑے کو کاٹتا ہے سوئی سے سیتا ہے جلن ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے آپریشن کے بعد کئی دن بیڈ پر پڑا رہنا رہتا ہے دیکھو حکیم صاحب ہیں بیچارے میٹھا حلوہ دیتے ہیں میٹھا شربت دیتے ہیں فیس کم لیتے ہیں جس طریقے سے حضرات ایک آدمی ایک پیشنٹ موت کے منہ میں جا کر سرجری سے آپریشن تھیٹر سے بھاگ کر حکیم کے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ کی قسم آج یہ معاملہ ہو گیا ہے جہاد کی سرجری سے بھاگ کر کوئی خانخواہ میں پناہ لیا ہوا ہے کوئی مولوی کے دامن میں پناہ لیا ہوا ہے کوئی مسجد کے دامن میں پناہ لیا ہوا ہے کوئی مدرسے کے دامن میں پناہ لیا ہوا ہے کوئی ذکر و اسکار کی محفل کے یقیناً حکیم کا حلوہ اپنی جگہ صحیح ہے حکیم کی حکمت اپنی جگہ صحیح ہے کانخواہ اپنی جگہ صحیح ہے ذکر کے حلقے اپنی جگہ صحیح ہے مدرسے اپنی جگہ صحیح ہیں مسجدیں اپنی جگہ صحیح ہیں خانخواہوں کا نظام ذکر اسکار کا اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہر چیز اپنے وقت پر کی جانا چاہیے نماز اپنے وقت پر روزہ اپنے وقت پر ذکر و اذکار اپنے وقت پر خانقاہ کا نظام اپنے وقت پر یہ چھوڑ کر جہاد سے بھاگنے کے لیے نہیں میں پیر کا دامن تھام لیا میں خانقاہ کے پیچھے پڑ گیا اب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں کسی سخت تقریر کی ضرورت نہیں اب مجھے سرجری کی ضرورت نہیں آپریشن تھیٹر سے بھاگ کر جو حکیم کے مطب میں جا کر میٹھے حلوہ کھاتا ہے آیورویدک اور ہومیوپیتھک مطب کے اندر کلینک کے اندر جا کر جو چھوٹی چھوٹی تزنی کے دانے کی گولیاں لیتا ہے اللہ کے لیے مجھے بتائے کیا اس کی موت آنا یقینی نہیں کیا اس کی صحت گرنا اور تباہ ہونا اور برباد ہونا لازمی نہیں ہے تبلیغ کا جماعت تبلیغی کام اپنی جگہ ہے خانخواہ کا کام اپنی جگہ ہے مدرسوں کی تعلیم اپنی جگہ ہے مسجد کی نماز اپنی جگہ ہے لیکن آج ہم یہ کہہ کر کہ ہم بھی دیندار ہیں کیوں ہم نے پیر کا دامن تھام رکھا ہے ہم بھی دیندار ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے خانخواہ کا دامن تھام رکھا ہے ہم بھی دیندار ہیں کیوں ہم نے مدرسے کا دامن تھام رکھا ہے یہ مدرسے کو جانا یہ تفسیر کے حلقے میں جانا یہ حدیث سننے کے لیے جانا دل کی قیامت اور دل کی منافقت ہے وہ اس لیے نہیں کہ تمہیں دین اسلام سے محبت ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں حدیث سے محبت ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں اللہ کے دین سے محبت ہے اس لیے کہ تم جذبہ جہاد سے جی چرانا چاہتے ہو تم مال رکھنا چاہتے ہو اولاد رکھنا چاہتے ہو اور دولت رکھنا چاہتے ہو اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا نہیں چاہتے یہاں خانخواہ کے اندر جان دینی نہیں پڑتی مال دینا نہیں پڑتا دولت دینی نہیں پڑتی بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کس کے باپ کا کیا جانا سوت کھا کر ماں کو چھتیس مرتبہ بلاکار کریں لا الہ الا اللہ داڑھی مڈا کر سوالات پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈالے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ چالیس دن جائے کباب کھائیں اور پھر اللہ کے دین کا نام لیں دائی اور مبلک کا لیول لگائیں سود اپنی جگہ پر رشوت اپنی جگہ پر داڑھی مڈانا اپنی جگہ پر قرآن نہ پڑھنا اپنی جگہ پر اور سنتوں کا قتل عام اپنی جگہ پر بھائی ہم دین کے دائی ہیں ہم محدث ہیں ہم مفسر ہیں ہم امام ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب خانخواہ کے اندر آدمی لگتا ہے کیوں لگتا ہے اس لیے لگتا ہے کہ وہ نفس کشی کرے دل کو مارے کیا دل کو مارنے کے بعد کیا جان عزیز رہتی ہے کیا دل کو مارنے کے بعد کیا مال سے محبت ہوتی ہے کیا دل کو مار... خانخواہ کا مطلب کیا آپ کہتے نا لا الہ چہرہ پھراتے ہوئے اللہ اللہ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پیر ہمارے شیخ کہ تم الا اللہ کے ہتھوڑے سے دل کو مارو یہ کتنا مارا تم نے کیا اتنا مارا کہ بیوی کی محبت نکل گئی کیا اتنا مارا اولاد کی محبت نکل گئی کیا اتنا مارا کہ مال کی محبت نکل گئی کیا اتنا مارا کہ اب موت عزیز ہو گئی کیا اتنا مارا کہ دنیا سے بے قرار ہو کر اللہ سے ملنے کو دل بے چین ہے کہاں ہے یہ ریزلٹ کہاں ہے یہ نتیجے ارے بھائی ایک لوہے پر ہتھوڑا مارا جائے تو لوہا چپک جاتا ہے ایک پتھر پر ہتھوڑا مارا جائے پتھر کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں برسوں سے لا الہ الا اللہ کا ہتھوڑا یہ دل پر زب کاری ہو رہی ہے آخر یہ بیوی کی غلامی کیوں ہے یا اولاد کی محبت کیوں ہے یہ مال کی محبت کیوں ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جذب جہاد کو بیدار نہ کیا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ ہوشا کہ جس کو نبی الملحمہ کہا جاتا ہے نبی الجہاد کہا جاتا ہے نبی القتال کہا جاتا ہے اس سیرت کے پہلو کو جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے خان خواہ کی تاثیر مکمل نہیں ہوگی نماز کی تاثیر مکمل نہیں ہوگی قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان سلا تنہا انیل فہشاہی ون کر نماز بے حیائیوں کے کام سے اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے دنیا کے اندر وٹامن وٹامن ہے بی ہے وٹامن سی ہے آم ہے امرود ہے انگور ہے اس کے بارے میں کیا یہ کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا کلوسن کھاؤ گے یہ ہوگا اناسن کھائیں گے وہ ہوگا میٹاسن کھائیں گے وہ ہوگا تو نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ان سلا کا تنہا انل والمنکر کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے یہاں نماز بھی ہے یہاں گندے گانے بھی ہیں اور منی اور شیلا کے سیکسی گانے بھی ہیں یہ فلم بھی چل رہا ہے ٹی وی کے چلے بھی چل رہے ہیں اور ورلڈ کپ پیاکوں سے تعلق بھی ہے لگاؤ بھی ہے محبت بھی ہے اب قرآن سچا یا ہماری نماز سچی ہے نماز قرآن سچا ہے لیکن نماز میں دم کب پیدا ہوگا اس وقت پیدا ہوگا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو نبی ملحمہ ہیں نبی جہاد ہیں نبی القتال ہیں جب تک وہ سیرت کا پہلو ہم اپنے اندر نہیں لائیں گے یہ دھوکے کا پہلو سامنے رکھ کر کہ نبی معاف کرتے رہے نبی دعائیں دیتے رہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا کہ جتنا معاف کرنے کا معاملہ ہے یہ تمام کا تمام کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ یکا دکا واقعات کو چھوڑ کر ان کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ورنہ آپ نے جو معاف کا معاملہ کیا یہود کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا رہے مسلمان مسلمان کو کہاں کمر بستہ ہو کر رہنا چاہیے آپ ایک ایک باپ کے بارے میں کلام پاک کے تلاوت کے بارے میں نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں قربانی کے بارے میں جیسے کہ آقا نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا ولم حج اور اس نے حج نہیں کیا آپ نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے وہ عیسائی ہو کر مرے یا نصارہ ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالی اور آپ کے شان ذلجہاد آپ کی شان ملحمہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ یہودیوں کے لیے تڑپتے تھے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں عیسائی ایمان لے کر آئیں کافر ایمان لے کر آئیں ساری دنیا کے لوگ ایمان سے بھر جائیں لیکن جو مسلمان ہوا اور حج نہیں کرتا آپ نے فرمایا وہ عیسائی ہو کر مرے وہ یہودی ہو کر مرے یا نسارا ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اے اللہ کے حبیب آپ تائب کے لوگوں کے لیے پتھر کھا کر دعائیں دی اور مسلمان کو یہودی مرتا ہوا دیکھ کر آپ خاموش رہنا چاہتے ہیں یہ آپ کی نبی ذوالجہاد جہاد کی شان ہے یہ آپ کی شان نظیر ہے جس کو امت نے بھلا دیا اور بھلا کر امت آج دھوکے میں رہنا چاہتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ دنیا بھر کے جھمیلوں کے بعد بھی گھر میں جب تشریف لاتے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بل ہو پریشانی ہو اور آپ غصے سے گھر میں داخل ہو رہے ہو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سارے معاملات کو ساری چیزوں کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھوک کر میرے گھر میں آتے آپ آتے چہرے پر نور ہوتا چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی ولانا شمسن ولی آفاقی شمسن کہ ہمارے لیے ایک سورج تھا اور دنیا والوں کے لیے ایک سورج تھا دنیا کا سورج صبح میں طلوع ہوتا تھا وہ شمسی تتلو بادل عشاء اور میرے گھر کا جو سورج تھا وہ طلوع ہوتا تھا میرے گھر میں آتا تھا عشاء کے بعد آیا کرتا تھا اتنی بشاشت کے ساتھ اتنی نورانیت کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے آخا کی غلامی کی اور اس غلامی پر دنیا کے بڑی بڑی شہید شاہیت قربان اس لیے آخا کی غلامی انہوں نے کی فرماتے ہیں ساری زندگی میں ارادہ کرتا رہا میں سوچتا رہا کہ آج میرے محبوب کو بڑھ چڑھ کر میں سلام کر دوں آج میں پہل کر دوں ایک غلام اپنے مالک کے تعلق سے کہتا ہے اپنے آخا کے تعلق سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ارادہ کرتا ہی رہتا آقا اس سے پہلے مجھے سلام کر دیتے پوری زندگی کے اندر آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے ہمارے دکانوں میں خیر و برکت نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان کیا ہے شوہر اگر گھر میں داخل ہو اولاد کو بیوی کو سلام کرے اس میں خیر و برکت ہوگی اور دعا پڑے بسم اللہ اللہ ربنا توکلنا اور بعض علماء نے کہا سور اخلاص پڑے حتیٰ کہ اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو آپ تالا کھول کر گھر میں جا رہے ہیں تب بھی آپ السلام علینا و عباد اللہ صالحین کہے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی رزق کی فراوانی ہوگی یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ شوہر بیوی کو سلام کرے باپ اولاد کو سلام کرے یقیناً آداب میں سے ہے کہ چھوٹا بڑوں کو کرے سوار جو ہے پیدل کو کرے یقیناً آداب میں سے ہے لیکن باہر سے اگر گھر میں داخل ہو یہ آقا کی سنت ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنی اولاد کو سلام کیا کرے یہ گھر کے اندر و برکت کا ایک عجیب نبوی نسخہ ہے اس نسخے کو ہر کوئی استعمال کر کے دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے جب بات چلی ہے میں آپ کو عرض کروں سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے آقا سے آ کر شکایت کی آقا ہمارے گھر میں مال کی فراوانی نہیں ہے تندستی ہے اور کھانے پینے کے لیے ذرا تکلیف ہے بتائیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی شہزادی آپ کے نکاح میں تھی اور آپ جس گھر شکایت کر رہے ہیں وہ آپ کی صاحبزادی کا گھر ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا اے علی فجر کی دو سنتیں گھر میں پڑھ کر جایا کرو اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اس سنت پر عمل کرنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ ایک وقت کے اندر کئی وقت کے کھانے جمع ہو جایا کرتے تھے یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر و برکت کے نسخے ہیں اگر ان کو سنت سمجھ کر اور یقین کے ساتھ اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت مرحمت فرمائیں گے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دس چیزوں کو دس چیزوں میں پایا تحجد میں میں نے قبر کی روشنی کو پایا فلاں میں فلاں کو پایا نماز میں اللہ کی ملاقات کو پایا دس چیزیں انہوں نے ذکر کی اور اس میں فرمایا کہ میں نے چاش کی نماز ایک ہوتی ہے اشراق کہ سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جب سورج کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے سمجھیے ساڑھے نو دس کے بعد جو چاش کی نماز ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزی کی خیر و برکت کو چاش کی نماز میں پایا یہ اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ دکان جاتے ہیں کارخانہ جاتے ہیں سفر میں جاتے ہیں چار اکاط چاش کی نماز اپنی زندگی کا معمول بنا لیں فجر کی سنت اپنی دن بھر کی رات بھر کی سنتوں میں قیمتی سنت واقعہ ہے پڑھنا ہی ہے اگر اس کو گھر میں سنت سمجھ کر پڑھ لیں اور ان چیزوں کا ہم جو ہے ذرا خیال کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی سے نحوستوں کو دور کر دیں گے بے برکتی کو دور کر دیں گے یہ دنیا کے کتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے جو سنتوں پر عمل بھی نہیں کرتے جو دنیا کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے قہر کا شکار ہیں اللہ کے عذاب کا شکار ہیں کماتے ہیں شوہر کماتا ہے بیوی کماتی ہے ماں باپ کماتے ہیں اولاد کماتی ہے کال سینٹر جایا جاتا ہے کمپنیوں کو جایا جاتا ہے اور کیا ہے بے برکتی کا رونا اور رونا بیماریوں کا رونا کہ صاف یہ بیماری وہ بیماری یہ دوا لو وہ دوا لو جسم کی بیماری روح کی بیماری میں آج یہ ماہ مقدس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے مبارک کا مہینہ ہے فصل ربی اور خوشگوار موسم کا رہنا اور نبی کی آمد کے اس مبارک مہینے میں مبارک جمعہ میں ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آخا کی سنتوں کو یقین کے ساتھ اصل میں ہمارے پاس سنتیں تو ہیں لیکن یقین نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں سورہ واقعہ پڑھے تو کیا و فاقا چلے کیا مطلب پڑے تو کا کیا کوئی آدمی ٹرین میں بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ اس میں بیٹھے تو منزل تک چلا جاؤں گا کیا کیا کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ دو لیٹر پیٹرول ڈالیا تو گاڑی چلتی کیا کیا کوئی آدمی پوچھتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد میں اپنی منزل تک پہنچوں گا کیا دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا کوئی پوچھتا ہے کیا بٹن ڈالے تو لائٹ چلتا کیا یہ شک کا کیڑا نکالو یہ شک کا جرسوبہ نکالو مومن بنو مومن مومن کے معنی یقین کرنے والے کے مسلمان بنو مسلمان کے معنی سر تسلیم خم کرنے والے کے یقین نہیں نماز پڑھ رہا حضرت کیا بھی نہیں ہو رہا کن پیا کن پڑھ رہا تحجد پڑھ رہ چاش پڑھ رہ سورہ واقعہ پڑھ رہا اللہ جھوٹ کہتا ہے آخا جھوٹ یہ تو کہو کہ نبی جھوٹ کہتا ہے حدیث جھوٹی ہے آخا کہتے ہیں پہاڑوں جیسا قرض ہو پہاڑوں جیسا سورہ کہاں پڑھو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اب یہ کہتا ہے کتے کی سالوں سے پڑھ ہوں اب یہ کہو کہ حدیث جھوٹی اور نبی جھوٹا یا یہ کہو کہ میرے خون کے قطرے قطرے کے اندر سور کے شک کا خون ملا ہوا ہے میں نے یقین نہیں کیا سورہ واقعہ پڑھے اور فخر و فاقہ دور نہ ہو یہ ناممکن ناممکن ناممکن سورہ کہاں پڑے قرض دور نہ ہو یہ ناممکن اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں جو مومن کا ہتھیار کتاب ہے ہم نے کتاب بھی فروخت کروائی ہے اگر کوئی اس کو پڑھے میرے اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ تم مجھے فرعون کہو یا یہ کہو کہ میں اپنی انانیت اور اپنا بڑپنا بگا رہا ہوں میں جس دن دعا پڑھوں کا لال کسی گنڈے کو تلوار دے کر بھیجو کوئی تلوار نہیں پیدا ہوئی کہ نبی کی دعائیں ماسورا کو پڑے اور اس کی تلوار چل جائے اس کی آنکھ کام کرے اس کی دشمنی کام کرے یہ کہ اللہ نے ملک الموت کو کہا ہو کہ ملک الموت آج اس کی روح نکلنی ہے آج اس کا دانا پانی ختم ہو چکا ہے ہر میں لال میں پڑھتا ہوں آپ اپنا ہربا چلاؤ اپنا جادو چلاؤ نہ جادو چلے گا نہ مکر چلے گا نہ فریش چلے گا شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ مومن بنو بھیڑ کی اولاد مت بنو چمار کی اولاد مت بنو اسی لیے میرے اللہ نے کلام پاک کو شروع کیا تو کلام پاک کی بہترین صورت کیا تھی جو کلام پاک کی دلہن تھی الرحمن اللہ القرآن کتنی پیاری صورت ہے پڑھنے میں سننے میں مزہ آتا ہے سورہ یاسین اللہ کے کلام پاک کا دل ہے یاسین و القرآن لیکن اللہ نے کلام پاک کو جو پہلی وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربی کلبی خلق وہاں سے نہیں شروع کیا کلام پاک کے دلہن الرحمان اللہ القرآن وہاں سے نہیں شروع کیا کلام پاک کا دل یاسین و القرآن وہاں سے نہیں شروع کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی اپنی محبوب صورت اللہ عہد وہاں سے شروع نہیں کیا کلام پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ نہیں کلام پاک سور بقرہ سے شروع ہوتا ہے یہ سورہ فاتحہ ایک دیپاچا ہے یعنی کلام پاک کا مقدمہ آپ نے کتاب دیکھی ہوگی اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ انسٹرکشن ہوتے ہیں کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں اور کچھ ضروری قوانین اور ضوابط ہوتی ہیں کلام پاک کی سور فاتحہ یہ انسٹرکشن اور ہدایتوں کا مجموعہ ہے اصل کلام پاک جو شروع ہوتا ہے سورہ بکرا سے شروع ہوتا ہے الف لام نین مانا تو معلوم نہیں لیکن بعض مفسرین نے کہا علیف سے اللہ لام سے جبرائیل رہی نیم سے محمد اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل کیا آگے کیا کہا ذہنی کل کتاب لا رہی بسی اے بھیڑ کے بچے اے کافر کے بچے اے شک کے جراثیم رکھنے والے اے یقین کے جو ہے پر ڈاؤٹ کرنے والے اس کتاب کو کھولنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کی طاقت کو سمجھنے سے پہلے اس کتاب کی قوت کو پہچاننے سے پہلے ذالکل کتاب لاری بسی یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر شفا ہے ذالکل کتاب لاری بسی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب اقوام باطلا کے لیے یہ کتاب دوسری قوموں کے لیے درد سر ہے تباہ کرنے والی ہے برباد کرنے والی ہے زالی کل کتاب و لاری بتی اس کتاب کے اندر تیرے روحانی اور تیرے جسمانی امراض کا علاج ہے زالی کل کتاب و لارے مفی اس کتاب کے اندر تیرے قرض کی ادائیگی کا علاج ہے زالی کل کتاب و لاری مفی اس کتاب کے اندر تیری دنیاوی مسائب کے دور ہونے کا نسخہ ہے ذالکل کتاب و لارے بسی اس کتاب کے اندر عذاب قبر دور ہونے کا نسخہ ہے ذالکل کتاب و لارے بسی اس کتاب کے اندر عرض کا سایہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے ذالکل کتاب و لارے بسی اس کتاب کے اندر نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کا نسخہ ہے ذالکل کتاب لارے بسی اس کتاب کے اندر القرآن ما ہوا شفا و رحمت مکمین ہم نے اس کو شفا بنایا ہم نے اس کو رحمت بنایا یہ شفا بھی ہے یہ رحمت بھی ہے اور شرط یہ ہے کہ ذالکل کتاب و لارے بفی آگے کی منزلیں بعد میں طے کرنا ذالکل کتاب و لارے بفی کا پاسپورٹ لینا آگے کی منزلیں بعد میں طے کرنا ذالکل کتاب و لارے بفی کا ویزا لینا آگے کی منزلیں بعد میں طے کرنا ذالکل کتاب و لارے بفی پر اپنا ویزا اسٹام کرنا تب ہدل متقین یہ ہدایت والی ہے متقیوں کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں ہوتا نہیں ہم مانتے ہیں ہوتا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے بر بچہ جن سکتا ہے اور پیٹرول ہماری پیاز بجا سب کچھ الٹا پلٹا ہو سکتا ہے چاند بے نور ہو سکتا ہے ستارے بے چمک ہو سکتے ہیں انگور کے درخت میں انار آ سکتا ہے انار کے درخت کے اندر ناریل آ سکتا ہے موسمبی کے اندر آپ امرود لا سکتے ہیں سب کچھ ممکن ہے لیکن اس کتاب کے اندر ذالک کل کتاب لا رہی بسی یہی ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کن فیا کن کی نماز پڑھا اور دستے غیب کی میں نے جو ہے عمل کیا میں نے یہ کیا وہ اب یہ کہو کہ اللہ جھوٹا ہے اب یہ کہو کہ نبی جھوٹا ہے اب یہ کہو کہ حدیث یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کو ووٹ لینا ہے تمہارے سے اللہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا حدیثوں کو سامنے رکھ کر علماء نے کہا جو داڑھی نکالتا ہے قوت مردانگی کمزور ہوتی ہے نماز چھوڑتا ہے زندگی سے برکت ختم ہوتی ہے سنتوں سے ہٹتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں کرنے والے حدیث کو گالے حدیث تو جھوٹی اے نبی تو جھوٹا اب نماز پڑھ لیے نماز کے اندر دم ہو خم ہو تلاوت کیا اس کے اندر مزہ آئے نہ آئے ذکر کے محفل میں گئے خامخواہ کو پکڑ لیا میرے پیر و مرشد میرے پیر و مرشد کیا بیان کر رہے نبی کریم رحمت للعالمین تھے نبی کریم اکرم الاکرمین تھے نبی کریم معافی دینے والے تھے اب پوری زندگی کی تقریر کے اندر نہ داڑھی کا تذکرہ نہ نماز چھوڑنے پر اتاب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی جان فرماتی ہے مسکرا کراتے تھے لیکن یہی امی جان فرماتی ہیں ایک صحابی آئے پستہ خط کے تھے چھوٹے خط کے صحابی تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آپ جانتے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا کم عمری کے اندر ہو گیا کم عمری کے اندر ہو گیا بچپنا گیا نہیں تھا نبی کی زوجیت میں آ کر بھی اب جو صحابی مسئلہ پوچھ کر گئے چھوٹے خط کے تھے اب ان کے اندر مزاج میں بچپنا تھا انگوٹھا دکھا دیا وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے پیکر رحمت ہے صلاح کا اللہ رحمت ہے یہاں فرماتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ آلود ہو گیا کیا ضرورت اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کسے تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے لیکن جب شریعت کا معاملہ آیا فرماتی ہے عائشہ تو نے ایسا کام کیا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سات سمندر کا پانی گندا اور زہریلا ہو جائے گا اب کہو اللہ کے حبیب آپ تو رحمت اللہ ہیں ہے آپ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے گئے تھے دیکھو دین میں آ گئے ہو اتکلو فسری میں کافا ولا تتوی ہو کتواتی شیتان پورے کے پورے آ جاؤ یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر آدھے بھیڑ کے بچے چمار کے بچے آدھے یہودی کے بچے یؤمنون بباز الکتاب ویکفرون بباز کہ جو میٹھا میٹھا ہے ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا ہے تھوتو ایسی زندگی نہیں آ جاؤ مکمل ایمان کے اندر اسلام کے اندر کوئی چھوٹ نہیں نماز چھوڑو گے آخا نے نہیں فرمایا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو کیا نبی آگ لگانے کے لیے آیا یہ نبی کی ذرا غور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تائف میں پتھر کھا کر جسم لہو لہان ہو کر آپ کے نالین شریفین آپ کے جسم اتھر سے لگ گئے اور نکل نہیں رہے ہیں ایسے وقت کے اندر فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اجازت دیجیے میں چکی بنا کر چکی کا پارٹ بنا کر یہ تائف والوں کو پیس کر رکھ دوں آپ کہتے ہیں کہ وبا اور سلّہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین یہ رحمت یہاں کہاں گئی کہاں گئی کیا آپ کہتے ہیں میں آگ لگا دو ایک مسلمان کو سب سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے مسلمان کو ہندو کہہ دیا جائے مسلمان کو دھیڑ کہہ دیا جائے مسلمان کو کہہ دیا جائے تو اسلام سے خارج ہے یہ حدیث کیا امام شافی کی ہے یہ حدیث کیا دیوبندی اور بریلیوں کی ہے یہ حدیث کیا مسلک کے جھگڑے کی ہے من ترک سلاتا متعمدن جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فخت کفرا وہ دھیڑ ہو گیا وہ کافر ہو گیا وہ اسلام سے نکل گیا اے اللہ کے حبیب آپ کو قرآن کہتا ہے ہریسن علیکم بالمؤمنین کہ آپ چاہتے ہیں ساری دنیا کے اندر ایمان بھر جائے آپ کا بس چلے ابو جہل کو مسلمان بنا دیں عبد المطلب کو ابو طالب کو مسلمان بنا دیں ادبا شیوا کو عبداللہ ابن سبا کو لیکن جو خاندانی مسلمان نام سلیمان نماز چھوڑی اور آپ فرما رہے ہیں من ترک تصا متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو گیا ہونے والا نہیں شام کو یا کل تین چیزیں ہیں زمانے ایک ماضی کا گزرا ہوا زمانہ یہ کھال جو اب چل رہا ہے ایک فیوچر مستقبل یہ کپڑا کا جو لفظ ہے وہ دیر ہو چکا یہ نبی کی سیرت کی کون سی شان ہے مجھے بتائیے دیکھو ایک بیوی اپنے شوہر سے بے پنا بے پنا بے پنا بے پنا محبت کرتی ہے شوہر کی جان کو اپنی جان سمجھتی ہے ایک لیلا مجنون سے بے پنا محبت یا مجنون لیلا سے بے پنا محبت کوئی اس محبت کے بعد محبت کا تصور نہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجنون لیلا کا نام لے اور لیلا مجنون کا نام لے ایک بیوی اپنے شوہر سے بے پنا محبت کرے اور شوہر بھی اپنی بیوی سے بے پنا محبت کرے کرتے کرتے کرتے کرتے خدا نہ کرے کھانا رکھا گیا نمک زیادہ ہو گیا مرچ زیادہ ہو گیا اور کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا بیوی کو اس نے نہ مارا نہ ماں کی گالی دی چہرے کو دیکھ کر چہرہ موڑ لیا آپ نے سنا ہوگا کہ میاں بیوی کے اندر اگر تکرار ہو جائے لڑائی ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم شروع ہی کے اندر طلاق کی کلے کی بات مت کرو سمجھ گئے پہلے بستر الگ کرو ایک چاہنے والی بیوی اگر اپنے شوہر کے بسترے کو الگ پائے گی تو عذاب قبر سے کم اسے عذاب نہیں ہوگا لیکن جن شوہروں نے بیویوں کے غلام بن چکے ہیں جو شوہر اب خود جاتے ہیں کھانا نکالتے ہیں کھا لیتے ہیں سالن گرم کرتے ہیں کھا لیتے ہیں اپنے احتلام کی چڈی خود دھوتے ہیں سکاتے ہیں پہن لیتے ہیں اور جو شوہر اپنی بیوی کا سر دباتے ہیں پیر دباتے ہیں اور بیوی چلے تو پیر میلے اور اس کے سامنے ماں باپ کی توہین اور بیوی اس کا ایک بال بھی بینگا نہیں ہوگا قرآن نے میاں بیوی کے جھگڑے کی جو اصلاح کے لیے پہلا نسخہ کہا کہ بسترے کو الگ کر دو کیا مطلب کہ بیوی کے دل میں شوہر کی وہ جگہ ہوتی ہے کہ بسترے کو الگ کرنا تو دور کی بات کہ چاہنے والا شوہر اگر کروٹ بدل کر سو جائے گا کو تو بیوی کے قبر کے عذاب شروع ہو جائے گا بیوی نہیں بڑھتا ہاں یہ بنانے کے اندر آتی ہے بات یہ بننے میں اور معاشرت نبی کے طریقے پر چلنے کے اندر آتی ہے بات ورنہ یہ شیطان کی ایجنٹ اور شیطان کی رسیاں مرد کو اپنا گرویدا بنا کر اور غلام بنا کر وہ تو کہیں گی کہ راحت کی نیند اب مجھے ملی ہے ساری رات مجھے ستاتا تھا شکوے کرتا تھا شکایتیں کرتا تھا اچھا ہوا کہ ہمیشہ وہ سوفے پر سو جائے دلان میں سو جائے اپنی ماں کے گھر چلا جائے تو جب قرآن نے یہ نسخہ بیان کیا تو کیا مطلب ہے کہ عورت اس چیز کو ہر نہیں برداشت کر سکتی سو جوتے برداشت کر لے گی سو ڈنڈے برداشت کر لے گی کامین کا منہ پھیرنا قامین کا الگ سونا خامین بولے تو جورو کے غلام نے ان کی الگ کلاس ہے ان کا الگ سکشن ہے انشاءاللہ کہتے کہتے ہماری زبان گھس رہی ہے قیامت کے اندر فیصلہ ہوگا اب اب تو اس دنیا میں تو نہیں ہوگا وہ جو قیامت میں ہوگا تو ہوگا جو صحیح خامین شریح خامین ہے الگ ہوگا بیوی تڑپ جائے گی بیوی مچل جائے گی وہ امتحان کر کے دیکھ لے رات کا کھانا خود گرم کرتے ہو جورو کاٹتی ہے بسترا خود صاف کرتے ہو جورو صاف کرتی ہے کپڑے تمہارے سامنے کیسے پہنتی ہے کام والیوں جیسے پہنتی ہے یہ شہزادیوں جیسے پہنتی ہے اور پھر ہوٹلوں کا چلتا ہے یا گھر کا کھانا چلتا ہے شادی کے اندر بچے آپ سنبھالتے ہیں یا بیگم سنبھالتی ہے اور پھر اجی دیکھو میرے ہاتھ سے نہیں کھا رہا ہے ذرا کھانا کھلا دینا ہمارے باپ دادا پر دادا بچوں کے دودھ پلانے کا کھانا کھلانے کا کام کرتے تھے ہو سکے تو یہ سینے کے اندر چھاتیاں پیدا کر کو بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اب غلامی اس حد تک آ گئی ہے سرجری اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بھئی مرد عورت بن سکتا ہے عورت مرد بن سکتی ہے تو اب لوگ برا نہ مانیں گے اور فیشن بن جائے گا مرد کا عورت بننا تو پھر ان کو بھی چتیس اڑتیس نمبر کی باڑی خریدنا پڑے گا غلامی کس حد تک آئی اندازہ لگا لیں ہم جو نشانیاں اور ہم جو علامتیں آپ کو بیان کر رہے ہیں اور کبھی کمرے میں الگ سو کر تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ شک و شبے کی بنیاد پر کہ میرا مرد غیر کے پاس نہیں جا رہا کیا وہ تڑپنا الگ وہ فرق ہے ان دونوں میں اور ایک ہے کہ آپ گھر میں سوئیں اور دوسرے کمرے میں سوئیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ کسی اور کا ہو جائے اور کہیں سفر میں جاؤ فون کرتا رہے رات کے بارہ ہو جائے ڈیڑھ ہو جائے کہیں مول کالا کرے آ جائے لیکن گھر میں الگ سونے پر بھی اس کا بال بینگا نہیں ہو رہا ہے تو شرعی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے یہ بیوی نہیں ہے ایک بیوی اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی بہرحال ماں باپ ہو اولاد کے لیے یا لیلا مجنو کی محبت یا امی ابھی کی محبت محبت زیادہ ہو گالی نہ دو ڈنڈا نہ مارو گھر سے دھکے دے کر نہ نکالو صرف چہرہ برا کر کر ڈال کر آپ اس کے چہرے کو دیکھ لو لگے گا کہ سات زمین اور سات آسمان کا عذاب اس پر ٹوٹ پڑا ہے بات سمجھ سکتے ہیں نا آپ ایک دو ہے ہمیشہ ان میں کھٹ پٹ ہوتی ہے میاں مارتا رہتا ہے طلاق کی دھمکی دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اب مار دیا اب گالی دے دی ماں کی بہن کی کوئی فرق پڑنے والا نہیں بڑی بڑی گالیاں دے چکا ہے کالج لیول کے یونیورسٹی لیول کے اب ساتویں کلاس کی گالی دیا تو بھی مینگا نہیں ہونے کا لیکن ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے پیر دباتا ہے سر دباتا ہے اور نوالے بنا کر کھلاتا ہے غلامی کرتا ہے اور وہ چہرہ ذرا ابو سن خم تریرا بنا لے تو لگتا ہے کہ بیوی پر کے ساتھ آج مجھ پر زمین و آسمان کا قہر ٹوٹ پڑا سوچ لو اور دوسری طرف ایک باپ سات بچے لیکن ایک اپنی لڑکی سے بے پنا بے پنا بے پنا بے پنا محبت وہ بچے کچھ کرے مارتا ہے یہ کچھ بھی کرے کچھ بھی نہیں لیکن ایک مرتبہ کیا کون سے موڈ میں تھا اس بچی کو دیکھ کر منہ پر جھریاں لے کر آ گیا ذرا غصہ کر دیا یہی غصہ اس بچی کے لیے ساری رات کی نیند حرام آج ہمارے ابو میرے پر غصہ ہو گئے وہ جورو کے لیے نیند حرام آج میرا خامن میرا غلام میں مجھے گھر کر دیکھ دلانا ساری رات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کی قسم تم نہیں پہچانتے آقا کے احسان کو آپ نہیں جانتے آقا کے دل کو اللہ کی قسم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت اتنی محبت اتنی محبت دنیا کے پوری ماؤں کی مامتا ایک طرف اور آقا کی محبت اپنی امت سے ایک طرف پورے باپ کی شفقت ایک طرف پورے استادوں کا تعلق ایک طرف اللہ کی قسم آپ کے خون کے پترے پترے میں دل کے گوشے گوشے میں امت کی محبت پہ بس ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخا کو بڑے اچھے موڈ میں دیکھا خوشگوار موڑ تھا فرمایا آخا آج آج بڑے ہنس رہے ہیں ویسے تو ہمیشہ خوشگوار رہتے لیکن ایک مرتبہ بڑے خوشگوار موڑ میں تھے آپ خصوصی ایسی دعا جو خاص میرے لیے ہو آج مجھے فرما دیجئے مجھے کپڑا نہیں لتا نہیں مال نہیں دولت نہیں خزانہ نہیں آپ دعا کر دیجئے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں سرات میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلوں اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اپنے چہرے انور کی کیفیت بدل گئی اور آپ نے دعائیں کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش ہو گئیں کہ آج مجھے خصوصی انعام میرے محبوب سے مل گیا میرے آقا سے مل گیا فرمایا آقا آپ نے دعا کی میرے لیے خاص الخاص خاص الخاص امت میں کسی کے لیے نہیں کسی کو بھی نہیں فرمایا عائشہ دعا تو کی کیا آپ نے اسی دعا کسی اور کے لیے کی اللہ اکبر اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں عائشہ ایسی دعا دن رات میں پچیس مرتبہ میں اپنی امت کے لیے تم سے پہلے مانگا کرتا تھا اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت حضرت حنزلہ نماز میں نظر نہیں آئے جاؤ حمزلہ کو ڈھونڈ کر لے آؤ صاحب آ گئے حنزلہ کیا معاملہ نہ پکا حنزلہ نہ پکا لاؤ وہ صحابی وہ صحابی ایک ایک بچے کی خبر ایک ایک خاتون کی خبر کیا کوئی ماں خبر لے گی کوئی باپ خبر لے گی آخا کے اس تعلق آخا کی اس محبت اور آخا کا یہ جو رشتہ ہے اپنی امت سے پہلے یہ ذہن میں رکھو پھر اس کے بعد آخا فرماتے ہیں من ترک سلا متعمدن فقط کفر میں تجھے ضرور چاہتا میں تیرے لیے حسین کی قربانی دیتا میں تیرے لیے تیری سکرات کی سختی کو اپنے جسم پر ڈال لیتا لیکن نماز کو چھوڑا تو تو کافر ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو قربانی نہ دے ہمارے عیدگاہ کے قریب آخا ماں باپ اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں اور آپ دور کریں یہ نبی کی شان نظیری ہے یہ نبی جہاد ہیں یہ نبی الملحمہ ہے یہ نبی امت کے اندر جذب جہاد بیدار کرنا چاہتے ہیں ہجڑا والی زندگی نہیں داڑھی رکھ لیا اب بس کسی چیز کی ضرورت نہیں فلسطین میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے مصر میں جو ہوتا ہے میری نماز مجھے سلامت میری خام کا مجھے سلامت ہندوستان کی جیلوں کے اندر مسلمان کٹتا رہے پٹتا رہے اور ابو غریب جیل میں امریکہ والے جو بھی کرتے رہے نہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے سب جملے کہہ کر امت کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتے ہیں حضرات ایک وقت وہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ امت مٹ جائے گی یہ امت ختم ہو جائے گی اس کا وجود ختم ہو جائے گا اور جہاد کا درخت زمین گوشت ہو جائے گا جہاد کے درخت کو دمک چاٹ جائے گی جب سویت یونین کا بول بالا تھا وہ سویت یونین کمیونزم کا ہتھیار لے کر درانتی لے کر اور اس کی تلوار لے کر لگ رہا تھا کہ ہتھوڑے سے تمام مسلمانوں کے سر کو پیٹ دیں گے اور درانتی سے تمام کے سر قلم کر دیں گے ایک کا دکھ کا کہیں رشیا کے اندر افغانستان کے اندر جہاد کا نام لینے والا تھا لگ رہا تھا جب سویت یونین کمیونزم کی تحریک کو لے کر اس عالم کے اندر ابری لگ رہا تھا کہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا بخارا سون کی مسجدوں مدارس کے اندر کلب کو کھول دیا گیا تھا گرانس کینٹے اور شراب خانے بنا دیے گئے تھے داڑھی رکھنا جرم تھا اسلام کا نام لینا جرم تھا تلاوت کرنا جرم تھا نماز پڑھنا جرم تھا آقا کے کلمے کو پڑھنا جرم تھا لگ رہا تھا کہ یہ درندی اور یہ ہتوڑا دنیا سے اسلام کے نام کو مٹا کر رکھ دے گا لیکن آقا نے فرمایا الجہاد مازن منز الا یوم القیامہ آقا کی بات سچی تھی آخا کی بات سچی ہے آخا کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کتنی درامتیاں پیدا ہو جائیں اور کتنے ہتوڑے پیدا ہو جائیں کتنی تحریکیں اور کتنی جماعتیں پیدا ہو جائیں آقا نے فرمایا کہ جہاد بڑی چھوٹی درمیانی کسی نہ کسی شکل میں اس امت کے اندر زندہ رہے گا اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا مولانا شامل رحمت اللہ علیہ جن کے اندر جہاد کی چنگاری بھڑکی آپ جانتے ہیں کہ بھوسے کا جو ڈھیر ہوتا ہے یہ جو دھان ہے دھان کے بھوسے کا ڈھیر ڈھیر لگایا جاتا ہے اسے جلانے کے لیے آپ کو لیٹروں کا پیٹرول نہیں چاہیے کیروسین نہیں چاہیے ایک چنتاری اس بھوسے کے ڈھیر کو جلا کر خاک کرنے کے لیے کافی ہے مولانا شامل رحمت اللہ علیہ رشیا سے اٹھے افغانستان تک انہوں نے صدا لگائی صدا کیا لگانا تھا سوڈان سے الجیریا سے الجزائر سے یمن سے کویت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے مجاہدوں کا دستہ اٹھا اور دنیا والوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو وقت کے ہتوڑے سے یا پچاس لوگ مقابلہ کریں گے وقت کی درانتی کا اور وقت کی سپر پاور طاقت کا کیا یہ پچاس لوگ مقابلہ کریں گے لیکن انہوں نے کہا ہم نبی کی ذل جہاد والی صفت کو لے کر اٹھے ہیں ہم نبی الملحمہ کی شان کو لے کر اٹھے ہیں تم ہم پچاس کی طرف مت دیکھو بلکہ جس شان کو لے کر اٹھے ہیں جس جھنڈے کو لے کر اٹھے ہیں اس جھنڈے کو دیکھو تو اس وقت تو یہ ہوا کہ تھوڑی بہت مجاہدوں کو شکست ہوئی افغانستان کے بارڈر پر پچاس شہدا کی اجتماعی قبر بنی اور جب کوئی اس بارڈر سے افغانستان جاتا ایک عجیب خوشبو کو محسوس کرتا وہاں کلام پاک کی تلاوت کو محسوس کرتا وہاں تحجد کے سناٹے میں نماز کی آواز کو محسوس کرتا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ زندہ ہے یہ مردہ نہیں ہے اللہ کا کلام سچ کہتا ہے ولا تقولو لمن فی سبیل اللہ اموات اس پچاس شہداء کی قبروں نے پچاس ہزار مجاہدوں کو تیار کر دیا اس پچاس ہزار نے پچاس لاکھ مجاہدوں کے دستوں کو تیار کر دیا وہ ہتھوڑا اور وہ درالتی اور وہ کمیونسٹ کی اور وہ رشیا کی وہ تحریک جس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ جو اس سے ٹکر لے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا لیکن اللہ نے دکھایا آج مجاہد ہیں آج آج غازی ہیں آج جذبے جہاد ہے آج طالبان ہیں آج افغانستان ہیں آج شہدا کی مزاروں سے عطر کی خوشبو ہے اور تلاوت کی آوازیں ہیں آج رشیا کا وجود ختم ہو چکا ہے آج کمیونزم ختم ہو چکا ہے آج ہتوڑا اور درانتی مٹ چکا ہے ان کا وجود اسی طریقے سے پھر دوبارہ ایک مرتبہ الحاظ نے جنم لیا عرب ممالک کی شکل کے اندر یہاں مصر یہاں تیونس یہاں اردن اور یہاں شام ان میں وہ بادشاہ آئے جو بادشاہ امریکی غلاموں کی سہنیت رکھنے والے تھے تو امریکہ نے چال چلی کہ ان بادشاہوں کے گھروں کے اندر اور ان کی محلوں کے اندر یہودن عورتوں کو بھیجا اس نے یاسر الفاظ کے گھر کے اندر یہودی عورت کو بھیج کر فلسطینوں کا اس نے سفایا کروایا اس نے فلسطینوں کا سودا کیا اس نے بیت المقدس کا سودا کیا اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے آس پاس کے دو ملک ہیں ایک مصر ہے اور دوسرا اردن اور شام وغیرہ کے ممالک ہیں اس نے مصر کے اندر اپنا کتا اور اپنا فرون جو ہے حسنی مبارک کے نام سے بٹھایا اور بٹھا کر وہاں پر لوگوں کے اندر الحاد پیدا کیا شرک پیدا کیا گانے اور بجانے اور دنیا کی محبت کے اندر ان کو الجھا کر رکھا کوئی الیکشن کے اندر کڑا ہوتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا گویا لگ رہا تھا کہ انا رب کمل کہنے والا فرعون دوبارہ پیدا ہو گیا ہے انیس سو اکاسی سے لے کر نائنٹین ایٹی ون سے لے کر دو ہزار دو تک کسی کی مجال نہیں تھی حکومت کے خلاف کہے سلطنت کے خلاف کہے وہ ایسا ہضم ہوتا تھا کہ دوبارہ آنے کا نام نہیں لیتا تھا اس کے گھر کے اندر بھی یہودی عورت کو داخل کیا گیا یہاں اردن کے اور یہاں مصر کے جو فلسطین کے دو کنارے ملک ہیں یہاں کے مسلمان فلسطین کے مسلمان نہ مصر سے مدد لے سکے نہ اردن سے مدد لے سکے لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ باطل دیر تک پنپ نہیں سکتا فرعون کی طاقت اور فرعون کی قوت بہت دیر تک باقی نہیں رہ سکتی صرف اٹھارہ دن کی طاقت کے سامنے اٹھارہ دن کی قوت کے سامنے وقت کا فرون غرق ہو گیا اور مصر کے اندر ایک نئی تاریخ بنی کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کی درس کے اندر قرآن کی وہ آیتیں جو جہاد کی ہیں کو نکال دیا گیا کرام کو جوہری نمازوں کے اندر یہود و نصارہ کی لانت والی آیتوں سے پڑھنے سے منع کر دیا گیا اور جگہ جگہ فلموں کے اڈے لگا کر عربی ترجمہ مصری زبان میں کر کر نوجوانوں کو عیاش بنایا گیا ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا وہ ملک جو حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام کی بستی تھی وہ ملک کہ جس ملک کے اندر بہت سارے پیغمبر آئے اور وہ ملک جس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس وقت کے فرعون نے ان قدرت کی نشانیوں پر اپنے فرعون کی کو بٹھانا چاہا لیکن اللہ کی قدرت آئی ایک تاریخ بنی اور وقت کا فرعون غرف ہو گیا یہاں یمن کے اندر یہاں سوڈان کے اندر یہاں بحرین کے اندر یہاں مملکت عربیہ سعودیہ کے اندر اب عوام نے اس طاقت کو پہچان لیا کہ اس طاقت کے ذریعے سے وقت کے فرعون کو روندا جا سکتا ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ آپ اور میں ہجڑا بن گئے تو کیا ہو گیا جو رو کے غلام بن گئے تو کیا ہو گیا بزدل بن گئے تو کیا ہو گیا سلام ہو فلسطین کے شہدا پر سلام ہو خوشخبری ہو افغانستان کے شہدا پر سلام ہو عراق کے شہداء پر اور سلام ہو ننے منع وہ مجاہدین جو وقت کے فرون کے توپوں کا وہ جو ہے گولی باری کا وہ کنکریوں سے پتھروں سے مقابلہ کرنے والے ایک وقت تک لوگ ان کا ٹھٹا کرتار کرتے رہے ارے تم وقت کے سپر پاور سے جو ہے مقابلہ کرتے ہو مڈھیر کرتے ہو وہ سپر پاور ہے ان کے پاس ٹینک ہیں ان کے پاس گولے ہیں ان کے پاس بارود ہے وہ جو ہے ٹیکنالوجی ہے اور تم پتھر لے کر لڑتے ہو الحمدللہ سما الحمدللہ آج جہاد کی برکتیں ہیں کہ کشمیر کے اندر آزادی کی آواز لگائی جا رہی ہے آج جہاد کی برکتیں ہیں کہ مصر کا فرعون ڈوب چکا ہے دوبارہ مصر کے فرعون کی ایک اور تاریخ لکھی جا رہی ہے آج جہاد کی برکتیں ہیں کہ اردن کی عوام الجزائر کی عوام اب اسلامی مملکت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے یہ جہاد کی برکتیں ہیں عالم اسلام کے اندر ایک نشت ثانیہ پیدا ہو رہی ہے ایک وقت لوگ طالبان کو گالی دے رہے تھے ملاؤں کو گالی دے رہے تھے کہ ان کے پاس گولا نہیں ان کے پاس بارود نہیں ان کے پاس سائنس نہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس کالج نہیں یونیورسٹی نہیں یہ برباد ہو جائیں گے یہ تباہ کر دیں گے یہ غارت کر دیں گے اے جائیں گے تو بھی کہاں جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے جائیں گے تو بھی کہاں جائیں گے حضرت عثمان کے پاس جائیں گے جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے حضرت حسین کے پاس جائیں گے جائیں گے تو کہاں جائیں گے جنت کے میوے کھانے جائیں گے چھٹکارا کس سے پائیں گے سڑی دنیا سے اور بربوت بدبودار دنیا سے ملون دنیا سے مردود دنیا سے ارے جامع شہادت وہ نعمت ہے جس کو نبی نے مانگا تھا جامع شہادت وہ نعمت ہے جس کو فاروق نے مانگا تھا اللہ عمر شہادتن شہادت فی صب و امواتن فی بولدی رسولک اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا جامع شہادت حسین نے مانگا تھا جامع شہادت حضرت علی نے مانگا تھا جامع شہادت عثمان نے مانگا تھا اصحاب بدر نے مانگا تھا اصحاب حدیبیہ نے مانگا تھا اور مہاجرین نے مانگا تھا انصار نے مانگا تھا جامع شہادت وہ ہے اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ قرآن میں جب یہود و نصارہ کا تذکرہ آیا کہ ہادو کہ تم لوگ اگر تو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ نہیں کہا نماز پڑھ کر دکھاؤ یہ نہیں کہا خانخواہ میں جا کر ذکر کر کے بتاؤ یہ نہیں کہا کہ تم حج کر کے بتاؤ فرمایا کہ کودینہ ہادو کہ اے یہود و نصارہ صحیح معنوں میں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو الموت ان کو تم صادقین ذرا موت تو مانگ کرتے ہو یہ وہ موت ہے جام شہادت جو ہماری مرغوب غذا ہے یہ وہ موت ہے جامع شہادت جس کی وجہ سے آج طالب علم کا حوصلہ ملا آج معلم کا حوصلہ ملا آج خانقاہوں کی رونق بڑھی آج مسجدوں کی چمک دمک بڑی آج ممالک کے اندر نشت ثانیہ پیدا ہوئی آج عالم کے اندر فلسطین میں عراق میں افغانستان میں کشمیر میں مٹھی بھر لفظ جہاد لے کر نبی ظلم الحما کا نام لے کر نبی ظلم جہاد کا نام لے کر نبی القتال کی شان کو لے کر آٹے میں نمک زیادہ ہوتا ہے اس سے کم تعداد میں جب مسلمان کھڑے ہو گئے عالم کے اندر انقلاب بپا ہو گیا اور کمیونزم اس وقت ختم ہو گیا تو آج کا الحاق کیا ختم نہیں ہو سکتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان جب رات کے سناٹے میں اٹھ کر روتا ہے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے روایت میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کر اس آنکھ کے آنسو کے قطرے کی قدر پر ہیں بہت قیمتی خطرہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قدرے کی اللہ کے پاس قدر ہے تو اللہ کے راستے میں جو خون کا قطرہ نکلے گا کیا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت جو جان چھڑا کر کبھی خانقاہ کا نام لے کر کبھی مدرسے کا نام لے کر کبھی تحریک کا نام لے کر کبھی عشق رسول کا نام لے کر کبھی داڑی کا نام لے کر ہم بنا لے رہے ہیں اور ہم نے جو سودا کیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم مینل لهم الجنہ اس سودے سے ہم جان چھڑا رہے ہیں اصل کامیابی اسی میں ہے مرنے میں مر مٹنے میں اپنے وجود کو ختم کرنے میں اپنی جان کی قربانی میں اپنے مال کی قربانی میں اس دنیا کے چھوڑنے میں ایک مرتبہ ایک مٹھی بھر مسلمان جب ان علاقوں میں کھڑے ہوئے وقت کا فرون جو انیس سو اکاسی سے لے کر دو ہزار دو تک گیارہ تک باقاعدہ کئی ہزار دنوں تک حکومت کرتا رہا جبر کرتا رہا ظلم کرتا رہا تشدد کرتا رہا ایک آٹھ دن کی طاقت نے اس کو ملیامیٹ کر دیا ایک ایک محلے سے پانچ بات اگر محمد بن قاسم کھڑے ہو جائیں اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو جائیں اگر ماس اور واپس کھڑے ہو جائیں اگر جذبے جہاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کم قلیلتن غلط فیتن بیزن اللہ چھوڑو دھوکے کی زندگی چھوڑو اصل سیرت کی طرف آؤ اصل مقصد کی طرف آؤ اصل مقصد میرے آقا نے فرمایا وہ ضرورت و ہی الجہاد اس اسلام کا جو کوہان ہے اور اسلام کی سربلندی ہے آپ نے نماز روزہ نہیں بتایا آپ نے جہاد بتایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد کا مطلب یہ کہ کسی مندر کو آپ نے گرا دیا کسی کافر کو قتل کر دیا کسی غیر کی زمین کو ہتھیا لیا میں کہتا ہوں کم سے کم جذبے جہاد کو مانو جذبے جہاد کو بیدار کرو پیٹرول رکھو تیل رکھو کل قصبے ہند بپا ہوگا اور دجال آئے گا آج اگر آپ یہ جہاد کا پیٹرول نہیں رکھیں گے آج اگر یہ جہاد کا تیل نہیں رکھیں گے آپ کی نماز کی شما تو نہیں جلے گی روزے کی شما نہیں جلے گی حج کا مزہ نہیں آئے گا تلاوت کی مٹھاس نہیں آئے گی وہ تو نہیں ہوگا اللہ کا عذاب لیکن کل اگر غزب ہند وپا ہوگا اور دجال آئے گا آپ نے جہاد کا پٹرول اور جہاد کی تیاری نہیں کر رکھی ہے تو خدا کی قسم آپ جو ہے دجال کی جنت میں جا کر عیسا علیہ السلام کو ٹکرا دیں گے تو کم سے وہ اور بات ہے لوگ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کسی نے یہ پوچھا میری معشوقہ کو حاصل کرنے کیا کرنا چاہیے میری لیلا کو حاصل کرنے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کی ڈیوٹی حاصل کرنے کیا کرنا چاہیے ارے جو چاہے گا وہ یہ تقلّہ یہ اللہ مخرجا اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا عاشق معشوق کو پانے کے لیے میٹنگ نہیں کرتا مشورہ نہیں کرتا وہ معشوق کو پا لیتا ہے مجنون لیلہ کو پانے کے لیے رائے مشورہ نہیں کرتا ہماری لیلا شہادت ہے ہمارا راستہ جہاد ہے ہماری منزل جنت ہے ہم نہ بیوی کے مشورے کے محتاج ہیں نہ ہم تمہارے مشورے کے محتاج ہیں جب وقت آئے گا ہم کر گزریں گے لیکن جسمانی روحانی دل دماغ کے اعتبار سے نبی کی سیرت کے اس اصل پہلو کو مضبوطی سے تھام کر اپنے آپ کو تیار رکھو کہ اب کی پل موت آئے ہم گلے لگانے کے تیار سیکنڈ پل تیسرے پل چوتھے پل کل کل آئے گی یا دنیا کی محبت نہیں اے موت کے سامنے یہ دنیا ہمیں گندگی لگتی ہے جامع شہادت کی لذت کے سامنے یہ تاج محل حقیر لگتا ہے اور جنت کے حسن کے سامنے زمین آسمان کی نعمتیں ہمیں حقیر لگتی ہیں یہ سیرت طیبہ اور ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام ہے ہم سیرت کے دائرے میں آ جائیں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے جیسے کہ ہم نے ایک گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آج آدمی دنیا کے پیچھے پڑ کر کوئی آنکھ کے بنانے میں کوئی جسم کے بنانے میں کوئی جو ہے ماڈلنگ کے میدان میں کوئی اپنی رنگت کو باقی رکھنے اے دیکھو پیچھے پڑا ہے کبھی پیشاب کا ٹیسٹ کبھی پاخانے کا ٹیسٹ کبھی آیورویدک دوا کبھی ہومیوپیتھک دوا کبھی یونانی دوا کبھی روحانی دوا کبھی جسمانی دوا میرے اللہ کی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بالکل ہلکا پھلکا آسان نسخہ دیا ہے وقت ختم ہو رہا ہے اگلی جمعہ اس نسخے کے ساتھ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آخا کی سیرت کا جو اصل گوشہ ہے نبی ذل جہاد اور نبی ملحمہ والا شان نظیری کا اللہ بصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین